عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے فرمايا میری طرف سے پہنچا دو خا ہاں، ايک آيت ہی ہو بنى اسرائل كے واقعات بیان كرو اس پہ كوئى حرض نہيں اور جو شخص امدن مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانا جہنم ميں بنا لے مشكات المصادى حديس نمبر ايک سو اٹھانوے